السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے بہت ہی پیارے پیارے ساتھیوں ہم سن رہے تھے کہانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں جو اللہ کی خاطر چھوڑا جائے پیارے نبی نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں گے اب جب کافروں کو یہ پتہ چلا کہ آپ نکل کے جا چکے ہیں اور آپ کی تلاش میں نکلے تو حضرت ابوبکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مکہ سے نکل کے ایک کچھ دور جا چکے تھے اور ایک غار تھا جس کا نام تھا غار ثور وہ دونوں اس میں جا کر چھپ گئے پیارے نبی جب اس غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ وہ اس غار کے دہانے پر یعنی جہاں سے جاتے ہیں دروازے پر ایک جالا بن دے اور ایک کبوتری انڈے دے دے کافر اس غار تک آئے مگر انہوں نے کہا یہاں پہ جالا بنا ہوا ہے اگر کوئی اندر جاتا ہے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا اور یوں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو واپس بھیج دیا ادھر یسرب والے آپ کا انتظار کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہفتے چلنے کے بعد پہنچے یثرب وہاں پہ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں بچیاں خوشی سے گیت گاتی تھیں راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے تھے جب آپ گزرے گزرتے تو وہ کہتے خدا کے رسول یہ گھر یہ جان یہ مال حاضر ہے ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ ان کے مہمان بنیں اس لیے آپ کی اونٹنی کو اپنے گھر کے پاس روکنا چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اونٹنی کو چھوڑ دو اس کو جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے گے یہ وہیں پہ رکے گی یثرب میں ایک بڑے نیک مسلمان رہتے تھے ان کا نام ابو ایوب تھا آپ کو مہمان بنانے کی عزت ان کی قسمت میں لکھی تھی پیارے نبی کی اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی وہ خوشی سے نہال ہو گئے آپ کو اپنے گھر لے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کئی ضروری کام کیے ایک مسجد بنوائی جس کا نام مسجد نبوی ہے اور اس کے بعد سے یثرب کا نام بھی مدینہ ہو گیا یہ مسجد آج بھی موجود ہے حاجی لوگ اس کی زیارت کرنے مدینہ منورہ جاتے ہیں مسجد کے پاس کچھ کمرے بنے اور پیارے نبی ان میں رہنے لگے پیارے نبی نے مدینہ کے مسلمانوں کو اور مکے کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں یعنی کہ اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر کے جانے والے جو مسلمان مدینہ کے تھے ان کو انصار کہتے ہیں انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے آنے والوں کی بڑی مدد کی اس لیے ان کا یہ عزت والا نام رکھا گیا مدینہ میں ایک اور بھی قوم تھی جیسے یہودی کہتے تھے یہودی بڑی ہی دولت والے تھے وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی قوم کے تھے آپ نے ان کو بھی ساتھ ملا لیا اور کہا آؤ ایک دوسرے سے وعدہ کر لیں کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے یہودیوں نے یہ بات مان لی مکہ کے کافروں کو اس بات پر بڑا غصہ آتا تھا کہ مسلمان مدینہ میں آرام سے رہتے ہیں مسلمانوں کو بھی مدینہ میں آئے دوسرا ہی سال تھا کہ کافر ان سے لڑنے کے لیے آ گئے ان کی فوج میں ایک ہزار سپاہی تھے پیارے نبی بھی مسلمانوں کو لے کر نکلے مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے مگر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جس جگہ یہ لڑائی ہوئی اس کو بدر کہتے ہیں اس لیے اس لڑائی کا نام بدر کی لڑائی پڑ گیا مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں رات ہوئی تو لوگ آرام کرنے لگے مگر اللہ کے رسول کھڑے نماز پڑھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے صبح جب لڑائی ہوئی دونوں فوجیں لڑنے لگیں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ان مرنے والوں میں اتبا اور ابو جہل بھی تھے مسلمانوں کے صرف چودہ بہادر شہید ہوئے کافر ہار کر بھاگ گئے جب وہ بدر میں ہار گئے تو ان کا غصہ اور بھی زیادہ ہو گیا اگلے سال وہ پھر فوج لے کر آ گئے اب کہ وہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لائے تھے تاکہ مردوں کو غصہ دیں اور زیادہ جوش سے لڑیں مدینہ کے پاس ایک پہاڑ ہے جس کا نام عہد ہے پیارے نبی نے مسلمانوں کو کی فوج کو عہد کے پہاڑ کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اس پہاڑ سے نہ ہلنا آپ نے پچاس تیر چلانے والے اس گھاٹی پر کھڑے کر دی لڑائی شروع ہوئی بڑی سخت لڑائی تھی اللہ نے اسے بھی مسلمانوں کو فتح دی کافر بھاگنے لگے مسلمانوں نے غنیمت کا مال سمیٹنا شروع کیا جو تیر چلانے والے وہاں کھڑے تھے انہوں نے سوچا اب تو ہم جیت گئے اب ہم کیوں کھڑے ہوں وہاں سے بہت سے آدمی ہٹ گئے اب کافروں نے جو دیکھا کہ وہ پیچھے سے ہو کر گھاٹی کے راستے سے نکل آئے اور دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان گھبرا گئے بڑی گڑبڑ ہوئی کئی مسلمان شہید ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے مبارک چہرے پر بھی زخم آئے دانت بھی شہید ہو گئے پہلے مسلمان جیتے تھے اب کافر جیت گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ کافروں نے کہا یہ مسلمان تو زیادہ سے زیادہ طاقت ہوتے جا رہے ہیں ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے مسلمانوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا اب ہم مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے انہوں نے مدینہ کے سامنے ایک بڑا سارا گڑھا کھود دیا اس گڑھے کو خندق کہتے ہیں کافر آئے وہاں پہ بیٹھے رہے خندق نہیں پار کر سکے جب وہ پار کرنے کی کوشش کرتے مسلمان انہیں تیروں سے مار دیتے کئی دن گزر گئے آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ ایک ایسی سخت آندھی آئی کہ ان کے کھانوں کی ہانڈیاں چونوں پر الٹ گئیں آخر وہ تنگ آ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بچا لیا مسلمانوں کا بڑا دل چاہتا تھا کہ مکہ جا کر اللہ کا گھر دیکھیں ہجرت کے چھٹے سال پیارے نبی چودہ سو مسلمانوں کو لے کر مکہ کی طرف چلے مسلمان تو چلے تھے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کافر سمجھے لڑنے کو آ رہے ہیں روکنے کے لیے آ گئے آپ نے کافروں کو کہا کہ بہتر ہے ہم آپس میں کچھ بات چیت کر لیں انہوں نے بات کی آخر یہی فیصلہ ہوا کہ دس سال کے لیے آپس میں صلاح کر لی جائے یہ صلاح جس جگہ ہوئی اس کا نام ہدیبیہ تھا اس لیے اسے ہدیبیہ کی صلاح کہتے ہیں مسلمان اللہ کا گھر دیکھے بغیر واپس چلے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ ہدیبیہ میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ دس سال کے لیے صلاح کی تھی مگر مگر ابھی دو سال بھی نہیں گزرے تھے انہوں نے صلاح توڑ دی پیارے نبی نے جو دیکھا تو آپ فوج لے کر مکہ کی طرف چلے مکہ کے نزدیک پہنچ کر مسلمانوں کی فوج ایک جگہ ٹھہر گئی اب کافروں کی اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ مسلمانوں کا راستہ روک سکتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت طاقت دے دی تھی ان کی فوج اب کئی ہزار تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے کافروں نے مقابلہ بھی نہ کیا صرف ایک جگہ تھوڑی سی لڑائی ہوئی مکہ میں وہ ظالم لوگ موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بڑے دکھ دیے تھے آپ کو بڑا ستایا تھا پیارے نبی نے ان کو دیکھا اور پوچھا تم کو کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں وہ پکار اٹھے آپ شریف بھائی ہیں شریف بھائی کے بیٹے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا کہنے لگے آج تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم آزاد ہو ظالم کافروں نے اللہ کے گھر میں بت رکھے تھے آپ نے خدا کے گھر کو ان بتوں سے پاک صاف کروایا کچھ دن مکہ میں ٹھہرے پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کا دسواں سال تھا کہ آپ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے مسلمانوں نے جب آپ کے جانے کا سنا تو بہت سے لوگ جانے کو تیار ہو گئے پیارے نبی نے وہاں پہ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا جس میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں انہوں نے کہا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر تم اللہ کی کتاب کو سمجھو اس پر عمل کرتے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا فرض عطا کر دیا ادا کر دیا اللہ پاک نے اپنے نبی کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے خدا کے دین کی روشنی گھر گھر پہنچ گئی اب پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لینا چاہا ایک دن آپ گھر تشریف لائے تو طبیعت ٹھیک نہ تھی وہ بدھ کا دن تھا دن گزرتے گئے مگر آرام نہ ہوا کبھی بیمار ہو جاتے کبھی ٹھیک آپ کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اس دن پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے آپ دیکھ کر مسکرا دیے مگر جو دن چڑھتا گیا آپ بار بار بے ہوش ہوتے جاتے حد فاطمہ ان کی بیٹی دیکھ کر کہتی اللہ میرے باپ کی بے چینی پیر نبی نے کہا تمہارا باپ آج کے بعد پھر بے چین نہ ہوگا شام کا وقت تھا ان کو سانس میں کچھ کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی کچھ کہنے لگے لوگوں نے سنا تو آپ کہہ رہے تھے نماز اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرو نماز پڑھو اتنے میں ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا تین دفعہ فرمایا اب اور کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق بڑا ساتھی چاہیے یہ کہتے کہتے آپ کی پاک جان اللہ کے پاس پہنچ گئی اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر آمین اور یہاں ہوئی ہماری آج کے آخری نبی کی کہانی ختم کل ہم آپ کو پیارے نبی کی کچھ اور کہانیاں سنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے کہے ہوئے کام کر سکیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر پر عمل کر سکیں آمین اللہ حافظ